باپ کفن اور قبر میں تبرکات رکھنا کفن کے ساتھ تبرکات رکھنا تبرک کے لیے غلاف کعبہ کا چھوٹا ٹکڑا میت کے سینے یا چہرے پر رکھنا بلا شبہ جائز ہے بزرگان دین و معظمان دین کے تبرکات میت کے ساتھ یعنی اس کے جسم سے ملحق کر کے یا کفن میں یا قبر میں دفن کرنا جائز ہے اور اس کے جواز کے ثبوت میں کچھ معتبر اور مستند حوالے ذیل میں درج ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھڑی دفن کی گئی درائل النبوہ میں امام بکر احمد بن حسین بن علی بہکی المعروف با امام بہکی المتوفی چار سو اٹھاون ہجری نے اور ابن اساکر حضرت امام حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ترجمہ حضرت انس بن مالک کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک چھڑی عصا یا لکڑی تھی وہ چھڑی ان کے سینے پر قمیض کے نیچے رکھ کر ان کے ساتھ دفن کی گئی حضرت فاطمہ بنت اسد والدہ حضرت میر المومنین مولا علی کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قمیض کفن میں عنایت فرمایا امام ابو نعیف نے معرفہ الصحابہ میں اور علامہ شہر دار بن شیر شیرویہ الدیلمی المتوفی آٹھ سو اٹھاون ہجری نے مسند الفردوس میں بسند حسن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ترجمہ فرمایا جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا اتار کر انہیں پہنایا اور ان کی قبر میں لیٹے جب قبر پر مٹی برابر کر دی گئی تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے ایسا عمل دیکھا جو حضور نے کسی کے ساتھ نہ کیا فرمایا اسے میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا تاکہ یہ جنت کے کپڑے پہنے اور اس کی قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ قبر کا دباؤ اس پر کم ہو یہ ابو طالب کے بعد خلق خدا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ نیک سلوک کرنے والی تھیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک کی زبان کے نیچے رکھ کر دفن کیے گئے ابن سکن نے بطریق صفوان بن حبیرہ انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی کہ ترجمہ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ موب مبارک حضرت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا اس لیے میں نے رکھ دیا وہ یوں ہی دفن کیے گئے کہ مو مبارک ان کے زبان کے نیچے تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اقدس کا کرتا ناخن اور موب مبارک دفن کیے گئے امام ابو عمر یوسف بن عبدالبر اپنی کتاب الاستیاب فی معرفہ الاصحاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت وصیت فرمائی ترجمہ میں صحبت میں صحبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرف یاب ہوا ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاجت کے لیے تشریف لے گئے میں لوٹا لے کر ساتھ ہوا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مقدس لباس سے کرتا جو کہ بدن اقدس سے ملا ہوا تھا مجھے عنایت فرمایا وہ میں نے وہ کرتا میں نے آج کے دن کے لیے چھپا رکھا تھا اور ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناخن پاک اور موے مبارک تراشے وہ میں نے لے لیے اور آج کے دن کے لیے چھپا رکھے بس جب میں مر جاؤں تو اس قمیص سراپا تقدیس کو میرے کفن کے نیچے میرے بدن سے متصل رکھنا اور موہ مبارک اور مقدس ناہن کو میرے منہ میں اور آنکھوں اور پیشانی وغیرہ مواز سجود سجدہ کرنے کے اعضاء پر رکھ دینا میر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت حاکم نے مصدرک میں بطری خمید بن عبد الرحمن سے روایت کی انہوں نے کہا کہ ہم سے حسن بن سالے نے حدیث بیان کی وہ ہارون بن شہید سے وہ ابو وائل سے راوی ہیں انہوں نے کہا ترجمہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس مشک تھا آپ نے فرمائی کی کہ میرے حنوت میں یہ مشک استعمال کیا جائے اور فرمایا کہ وہ مشک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حنوت کا بچا ہوا ہے لغت چند چیزوں کا ایک مرکب جو مردے کے غسل دینے کے بعد اس پر ملتے ہیں یا لگاتے ہیں حضور اقدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت میں کلثوم کے کفن میں اپنا تیبند شریف عطا فرمایا اس کتاب کے ساتھ میں باب میں صحیح بہاری شریف کتاب الجنائز مطبوع قدیمی خانہ کراچی جیلدوان سواد ایک سو اڑسٹھ کے حوالے سے ایک حدیث شریف بیان کی گئی ہے اس حدیث شریف میں آگے صاف صاف مذکور ہے ترجمہ جب تم غسل دینے سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہم نے غسل دے لیا تو حضور کو خبر دی دو دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا تہبند شریف ہمیں دیا اور فرمایا کہ اسے اس کے بدن سے متصل رکھنا ارشادات علماء محدثین کرام علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف پیروں کے لباس میں مریدوں کو کفن دینے کی اصل ہے علامات میں ہے ترجمہ یہ حدیث صالحین کے آثار اور ان کے لباس سے برکت حاصل کرنے کے سلسلے میں اصل ہے جیسا کہ مشاہد کے بعض ارادت مند مرید ان کی قمیضوں کا کفن پہنتے ہیں کفن پر کلمہ شہادت عہد نامہ وغیرہ لکھنا میت کی پیشانی یا کفن پر عہد نامہ لکھنے سے میت کے لیے مغفرت کی امید ہے حضرت کثیر بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور عظیم المرتبہ صحابی ہیں انہوں نے خود اپنے کفن پر کلمہ شہادت لکھنا اپنی حیات میں اپنا کفن تیار کر رکھا اور اپنے کفن پر اپنے ہاتھوں سے کلمہ شہادت لکھا حضرت کثیر بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھوں سے کفن کے کناروں پر یہ لکھا تھا یشہد کثیر عباسن اللہ ترجمہ کثیر بن عباس گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حدیث امام بخاری کے ہم ہاں اثر سعیدی ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمزی نے روایت کی کہ حضور پر نور سعید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ جو یہ دعا کسی پرچے پر لکھ کر میت کے سینہ و کفن کے درمیان رکھ دے اسے عذاب نہ ہو اور نہ منکر نکیر نظر آئیں اور اور وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عذاب الہی سے نجات کا پروانہ امام اجل محمد بن محمد حافظ حافظ الدین کردری اپنی کتاب وجیز میں ان الفاظ سے فرماتے ہیں امام صفار نے ذکر فرمایا کہ اگر میت کی پیشانی یا امامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھ دیا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے اور قبر کے عذاب سے امان میں رکھے دور مختار میں ہے مردے کی پیشانی یا امامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھنے سے اس کے لیے بخشش کی امید ہے کسی صاحب نے وصیت کی تھی کہ ان کی پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں لکھ دیا گیا پھر خواب میں نظر آئے حال پوچھنے پر فرمایا کہ جب میں قبر میں رکھا گیا تو عذاب کے فرشتے آئے مگر جب میری پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا دیکھا کہا تجھے عذاب الہی سے امان ہے